فلما جاءهم موسى باياتنا بينات قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين اور جب فرعونیوں کے پاس موسا علیہ السلام ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزے لے کر پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو صرف گھڑا گھڑایا جادو ہے ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں کبھی یہ نہیں سنا موسا علیہ السلام کہنے لگے میرے رب تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو ان کے پاس کی ہدایت لے کر آتا ہے اور جس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہوتا ہے یقیناً بے انصافوں کا بھلانا ہوگا فرعون کہنے لگا اے درباریو میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا سن اے حامان تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر تو میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو جھانک لوں اسے میں تو جھوٹوں میں سے ہی گمان کر رہا ہوں اس نے اور اس کے لشکروں نے ناواجبی طریقے پر ملک میں تکبر کیا اور یہ سمجھ لیا کہ وہ ہماری جانب لوٹائے ہی نہ جائیں گے بلاخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا برد کر دیا اب دیکھ لیجئے کہ ان گنہ گاروں کا انجام کیسا کچھ ہوا اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں اور روز قیامت مطلق مدد نہ کیے جائیں گے ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لانت لگا دی اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے سامعین بنائتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر قوم کا تعجب علیہ السلام خلعت نبوت سے اور کلام باری تعالیٰ سے ممتاز ہو کر بحکم باری تعالی مصر میں پہنچے اور فرعون اور فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدت اور اپنی رسالت کی تلقین کی ساتھ ہی جو معجزے اللہ تعالیٰ نے دیے تھے انہیں دکھلائے سب کو ماں فرعون کے یقین کامل ہو گیا کہ بے شک موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں لیکن متوں کا غرور اور پرانا کفر سر اٹھائے بغیر نہ رہا اور زبانیں دل کے خلاف کر کے کہنے لگے یہ تو صرف مصنوعی جادو ہے اب اپنے دب دبے اور قوت و طاقت سے حق کے مقابلے پر جم گئے اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا سامنا کرنے پر تل گئے اور کہنے لگے کبھی ہم نے تو نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ہم تو کیا ہمارے اگلے باپ دادوں کے کان بھی آشنا نہیں تھے ہم سب کے سب ماں اپنے بڑے چھوٹوں کے بہت سے معبودوں کو پوچھتے رہے یہ نئی باتیں لے کر کہاں سے آ گیا کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اور تم کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں وہی ہم تم میں فیصلہ کریں گے ہم میں سے ہدایت پر کون ہے اور کون نیک انجام ہے اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ ہی کو ہے وہ فیصلہ کر دیں گے اور تم ان قریب دیکھ لو گے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید کس کا ساتھ دیتی ہے ظالم یعنی مشرق کبھی خوش انجام اور شاد کام نہیں ہوئے وہ نجات سے محروم ہیں فرعون کی حد سے زیادہ سرکشی فرعون کی سرکشی اور اس کے الہامی دعوے کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس نے اپنی قوم کو بے عقل بنا کر ان سے اپنا دعویٰ بنوا لیا اس نے ان کمینوں کو جمع کر کے ہانک لگائی کہ تمہارا رب میں ہی ہوں سب سے اعلیٰ اور بلند تر ہستی میری ہی ہے اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت کے عذابوں میں پکڑ لیا اور دوسروں کے لیے اسے نشان عبرت بنایا ان کمینوں نے اسے یعنی فرعون کو معبود مان کر اس کا دماغ یہاں تک بڑھا دیا کہ اس نے کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام سے ڈانٹ کر کہا کہ سن رکھ اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنایا تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا انہی سفلے لوگوں میں بیٹھ کر اپنا دعویٰ انہیں منوا کر اپنے ہی جیسے اپنے خبیص وزیر حامان سے کہتا ہے کہ تو ایک پجاوا بنا اور اس میں اینٹیں پکوا اور میرے لیے ایک بلند و بالا محل بنا کہ میں چڑھ کر جھانک لوں کہ واقع میں موسا علیہ السلام کا کوئی اللہ تعالیٰ ہے بھی یا نہیں گو مجھے اس کے دروہ گو ہونے کا علم تو ہے مگر میں اس کا جھوٹ تم سب پر ظاہر کرنا چاہتا ہوں اسی کا بیان سورہ مؤمن کی آیت نمبر چھتیس یا ابن سرحن میں بھی ہے چنانچہ ایک بلند محل بنایا گیا کہ اس سے اونچا دنیا میں دیکھا نہیں گیا یہ موسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف دعوے رسالت میں ہی جھوٹا جانتا تھا بلکہ یہ تو وجود باری تعالیٰ کا قائل ہی نہ تھا چنانچہ خود قرآن میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا وما رب العالمین تمام جہانوں کا رب اس سے کیا مراد ہے اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اے موسا تو میرے سوا کسی اور کو اللہ جانتا ہے تو میں تجھے قید کر دوں گا اس آیت میں بھی ہے کہ اس نے اپنے درباریوں سے کہا میرے علم میں تو بجوز میرے تمہارا اللہ کوئی اور نہیں جب اس کی اور اس کی قوم کی تغیانی اور سرکشی حد سے گزر گئی اللہ کے ملک میں ان کے فساد کی کوئی انتہا نہ رہی ان کے عقیدے کھوٹے پیسے جیسے ہو گئے قیامت کے حساب کے بالکل منکر بن بیٹھے تو بالآخر اللہ تعالیٰ کا عذاب عذاب ان پر برس پڑے اور اور رب نے انہیں تاک لیا بیچ تک کھو دیا سب کو اپنے میں پکڑ لیا اور ایک ہی دن ایک ہی وقت ایک ہی ساتھ دریا برد کر دیا لوگوں سوچ لو کہ ظالموں کا کیسا عبرتناک انجام ہوتا ہے ہم نے انہیں جہنمیوں کا امام بنا دیا ہے کہ یہ لوگوں کو ان کاموں کی طرف بلاتے ہیں جن سے وہ اللہ کے عذابوں میں جلیں جو بھی ان کی روش پر چلا اسے وہ جہنم میں لے گئے جس نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کو نہ مانا وہ ان کی راہ پر ہے قیامت کے دن بھی ان کی کچھ نہ چلے گی کہیں سے انہیں کوئی امداد نہ پہنچے گی دونوں جہاں میں یہ نقصان اور خسران میں رہیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیت تیرہ میں فرمایا اہلکنا فلاں الحم سرآیا یعنی ہم نے انہیں تہو بالا کر دیا اور کوئی ان کا مددگار نہ ہوا دنیا میں بھی یہ ملعون ہوئے اللہ تعالیٰ کی اللہ کے فرشتوں کی اللہ کے نبیوں کی اور تمام نیک بندوں کی ان پر لانت ہے جو بھی بھلا آدمی ان کا نام سنے گا ان پر پھٹکار بھیجے گا دنیا میں بھی یہ ملعون ہوئے اور آخرت میں بھی قباحت والے ہوں گے جیسے اللہ تعالیٰ کا سورہ حود کی آیت نمبر میں فرمان ہے وہ ات بھی اوفی ہے لغتوں یوملقیہ یہاں بھی پھٹکار وہاں آخرت میں بھی لانت زدہ ہو کر اٹھیں گے